تفلحون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے صورت صورت الحج کی آخری آیات میں ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے انسان کی کامیابی اور فلاح کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت اور حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اور مخلوق پر رحم و کرم کرنا ان کے دکھ درد میں کام آنا کامیابی کامیابی کے لیے یہ بھی ایک شرط قرار دی گئی ہے چنانچہ جو آیت میں نے تلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو الذین آمنوا رکعوا وسجدوا وعبدوا ربکم اے ایمان والو تم رکو اور سجود کرو یعنی رب نماز کی پابندی کرو و بدو رب اپنے رب کی عبادت اور اطاعت کرو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وف الخیرہ اور تم بھلائیاں کرتے رہو لال تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ ہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عبادات اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ فلاح اور کامیابی کے لیے ایک شرط اور رکھی ہے فرمایا وف الخیر القم تفلحون تم بھلائی کرو بھلائیاں کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر غیر مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا مہربانی کرنا یہ بہترین آماد ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا تاکیدی حکم دیا ہے قرآن پاک سورت النحل کی آیت ان اللہ احسان و عیتا عبد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہادی من اجمع عل آیات فل قرآن قرآن پاک کے اندر اسلامی احکام اسلامی وصول اسلامی آداب اسلامی خوبیوں اور صفات کی سب سے بڑی آیت قرآن پاک کے اندر یہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان والاحسان لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہے نمبر ایک ہمیشہ عدل و انصاف کیا کرو اپنے ذات کے ساتھ اپنے قرابت داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حق اور عدل انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام رکھو ان اللہ یا امر ادل اللہ تعالیٰ عدل انصاف کا حکم دیتا ہے ول احسان اور اللہ رب العالمین ان اللہ امر بالعدل ول احسان اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ تم احسان کرو وہ عید القربہ اور قراب داروں کا حق ادا کرتے رہو ان کے ساتھ سلے رحمی کرتے رہو ان تین چیزوں کو حکم دیا عدل و انصاف کا احسان کا اور خراب داروں کے ساتھ سلے رحمی کا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین بدترین برائیوں سے منع کیا وہ انہا ان ول من کری ول بگی اور اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتے ہیں فحشا بے حیائی سے ظلم و زیادتی سے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہ انصافی ویان ہاں شاہی و منکر تمہیں بے حیائی برائی منکر اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ظلم و زیادتی سے تمہیں مرا کرتے ہیں قرآن پاک یہ مکی آیات آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سب سے بڑا حکم ایمان والوں کو تین دیا ہے امر امردل احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان ہو اسی لیے قرآن پاک کے اور مقامات پر اللہ رب العالمین نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا فرمایا وہ احسن او حب المحسنین اے لوگوں تم اللہ کے مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتا ہے قرآن و حدیث میں بھلائی کرنا اللہ کے مخلوق کے ساتھ اخلاق اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ احب العمال اور افضل العمال قرار دیا گیا ہے نبی علیہ شام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عید سے افضل یا رسول اللہ یا عید سے احب اللہ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہوا کرتا ہے یا سب سے افضل ترین مومن کون ہوا کرتا ہے ہاں نے فرمایا احب اللہ احب الى اللہ انفعهم للناس او کما کار آ رہی سرا اے لوگوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا محبوب سب سے زیادہ وہ بندہ ہوا کرتا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو لوگوں کو اپنے علم سے اپنے مال سے اپنی صلاحیت سے اپنے قوت اور طاقت سے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے اور جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دنیا اور آخرت میں بڑی مدد کیا کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا اندین وینسن اے لوگ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کے اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے اللہ ان کے جان کی مال کی حفاظت کرتا ہے اللہ ان کے ہر دکھ درد پریشانی میں کام آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جن کے اندر دو خوبیاں پائی جائیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یقینا اللہ تعالی مدد کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں ان لوگوں کا جن کے اندر تقوا ہو والذین هم محسنون اور جو اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہوں اسی لیے حدیث کے اندر آیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل اور سمرانی وغیرہ نے بسنت صحیح روایت کیا آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگ سنا معروفی پتی مسار اصو ول خرکاط ول آسات او کما کارا رہے سراسان اے لوگوں یاد رکھنا سنا المعروف اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا نیکیاں کرنا یہ ایسا بہترین عمل ہے کہ سنا المعروف جو انسان ہمیشہ بھلائیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تین چیزوں سے بچاتے ہیں سب سے پہلی چیز جس سے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے نیک لوگوں کو بچاتا ہے آج سمایا مسار استقی مسار اسو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے جو اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتے ہیں ان کے دکھ دکھ درد میں ان کا ہاتھ ان کی مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا خاتمہ بالخیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ہر قسم کی بری موت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں اور آپ حضرات جانتے ہیں خاتمہ بالخیر خیر ہی سب سے بڑی نعمت ہے اسی کی اللہ تعالیٰ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے توفنی مسلم ہند اے اللہ ہماری وفات آئے تو ایمان پر آئے خاتمہ بالخیر ہو والنی اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد نیک لوگوں میں شامل کر دینا یہ بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو نمبر دو والآفات دنیا میں ہر آنے والی آفت اور ہر آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے ایک انسان جو غیروں کے کام آتا ہے لوگوں کے ساتھ بڑائی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے ہر آنے والی آفت جو اس پر ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے اس بڑائی کرنے کی برکت سے آفتوں کو روک لیتے ہیں اور ہر آفت سے بچا دیا کرتے ہیں تیسری چیز نبی ساتھ میں ول حرکات اے لوگوں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرو نیکیاں کرو ان کے ساتھ احسان کرو ان کے ہر مشکل میں ہاتھ بتاؤ کیوں ول جو لوگوں کے کام آتا ہے لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ہر قسم کی ہلاکتوں سے بچا لیا کرتا ہے صحیح بخاری کی ابتدائی احادیث میں ایک بڑی عظیم ترین ہے حدیثوں ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں جس میں نبی علیہ السلام کے نبوت ملنے کا واقعہ ہے جب نبی علیہ سراۃ ونہ بہت ہی زیادہ پریشان ہار غار ہیرا سے بھر کر کے آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا دم منونی دم دم یا دس سے رونی دس سے رونی دس سے رونی اے لوگوں مجھے چادر ہمیں کمبل اڑاؤ ہمیں چادر اڑاؤ ہمیں چادر اڑاؤ جب آپ کو چارپائی کو لٹا دیا گیا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور فوراً آپ کے اوپر چادر ڈال دی اب آپ پوچھنے لگے کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ابھی تو پتا بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے پوچھتی کیا ہوا حضرت نبی حسرات فرمایا خدیجہ ہمیں ہے اتنی خشیت والا نفسی ہمارے ساتھ ایسا ایسا پورا حادثہ ہوا دار ہیرا کا پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا خدیجہ انی خشی تو نفسی اب تو مجھے اپنے جان کا ڈر ہے آج تو چھوڑ کر کے چلا گیا لیکن آئندہ شاید آئے اور ایسا دبوچے اور دبائے کہ ہماری جان ہی نکل جائے ہمیں اب اپنی جان کا خطرہ نہ ہی تھے جیسے نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ روایا ان خشیت والا نفسی خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ہرگز نہیں اے ہمارے شوہر محمد آپ کیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں میں تو آپ کہتے مجھے ہلاکت کا ڈر ہے کل ہر کس آپ کو دنیا میں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا آپ کا بال دیکھا نہیں کر سکتا آپ کو کوئی دنیا سے مٹا نہیں سکتا وہی لے آزیق جان لینا تو بہت دور کی بات ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں دنیا کے اندر اللہ آپ کو رسوا بھی کبھی نہیں ہونے دے گا اس کی وجہ کیا ہے بندوں کے ساتھ احسان تھا پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رہو اپنے قول کی دلیل جو دعویٰ تھا ہرگز نہیں اللہ لا اللہ ابدا پھر انہوں نے دلیل دی کیوں آپ کو دنیا میں سے دنیا میں کوئی زمین کیوں نہیں کر سکتا آپ کو دنیا سے کوئی کیوں نہیں مٹا سکتا آپ کے اندر وہ چوہر ہے وہ خوبیاں ہیں جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں دنیا میں وہ زلیل اور خوار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے ان تصل الرحیم نوائب الحق آپ کے اندر تو بڑا کمال ہے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں ان کے دکھ دکھ میں کام آتے ہیں آپ امانت داری سے معاملہ کرتے ہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو کام آتا ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھرائی کرتا ہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ذلیل اور خار نہیں کرتے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کام آئے اور بندوں کے دکھ درد میں حصہ بچائے اور لوگوں کے ساتھ جو احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل اور دنیا میں رسوا نہیں کرتے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کرنے والا بنائے اپنی جان اپنے مال اپنے علم اپنی قوت اپنی صلاحیت اپنی طاقت کے ذریعے اللہ کے بندوں کے کام آؤ اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو یہ بھی یاد رکھنا اور جو لوگ دنیا میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہا چڑھا کر کے دنیا میں حفاظت کرتا ہی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے انہیں اجر و ثواب دیتے ہیں رب العالمین کا اعلان ہے للذین لن للذین احسن و زیادت اے لوگوں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتا ہے جتنا احسان کیا ہے اتنا تو بدلہ اللہ دیتا ہی ہے اتنی نیکیاں دیتا ہی ہے جنت تو عطا ہی کرتا ہے وہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے مزید اور بہا کر کے اللہ اسے دے دیتا ہے لدنه اجرا حسن اے لوگوں تم ذرہ برابر اگر نیکی کرتے ہو ذرہ برابر اگر اللہ کے مخلوق اور کسی بندے کے ساتھ اگر تم بھلائی کرتے ہو تو یاد رکھنا اللہ ذرا برابر تمہاری نیکی کو گھٹاتا نہیں اس کا بھی ثواب دے گا اور اللہ کئی گنا تمہارے اس ذرہ برابر نیکی کو ذرا برابر جو بھلائی کیا ہے اس کو بہا کر کے اللہ تعالی بہت بڑی نیکی پہاڑوں برابر اجر ثواب بنا دیتا ہے بج مل رہا دونوں اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کرو کہ نبی علیہ السلام سامنے رماتے ہیں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رب العالمین کے سامنے فرشتوں نے لا کر کے حاضر کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے ہم نے سورے کیا کیا دنیا کے اندر اے اللہ آپ نے مجھے مالدار بنایا تھا آپ نے ہمیں کاروبار کی توفیق دیا ہم بڑے تاجر تھے بڑے بزنس مین تھے ہمارا بڑا کاروبار تھا لیکن ہم نے آپ کے ہوئے مال سے آپ کی دی ہوئی دولت سے جو ہم نے تجارت کیا ہے ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا ایک تو یہ کہ اگر کوئی انسان آتا ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تو کتنی آسانی اور کتنی نرمی اور جتنے بھلائی ہم کر سکتے تھے اپنے سامنے والے تاجر کے ساتھ اور آپ کے بندوں کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ آسانی اور احسان کرنے کی کوشش کرتے نمبر دو اگر اللہ تعالیٰ آپ کا کبھی کوئی مسکین محتاج پریشان حال کاروبار میں ڈوبا ہوا تیرا آپ کا بندہ آ جاتا اور ہم ہم سے وہ مزید سامان مانگتا ہم سے رقم مانگتا اور کاروبار اپنا چلانے کے لیے تو ہم سے کچھ طرف کرتا تو اللہ ہم اس کو جتنا مانگتا دے دیتے اور اس سے پوچھتے تب تم دے دو وہ کہتا میں ایک سال کے بعد دوں گا میں ایک سال انتظار کرتا ایک سال کے بعد اگر اس پریشان حال کے پاس میں گیا وصولنے کے لیے اس نے کہا بھائی جان میں سچ کہتا ہوں دینا دینے کے لائق نہیں ہو سکا ہمارے پاس ادا کرنے کی رقم ابھی نہیں اکٹھا ہوئی ہے تو میں اس کو ہتھ کڑی نہیں لگواتا دالیاں نہیں دیتا میں اسے کہتا اچھا بتاؤ کب تم دو گے جتنا وہ دیتا وہ کل تو ان دیرا ہم اس کو مند مہلت دے دیتے اس کے لیے متعین کر اچھا دا کب دو گے جتنا مہلت مانگتا میں اس کو مہلت دے دیتا یہ میں نے دنیا میں کیا ہے رب العالمین کے سامنے فرشتے کھڑے ہیں سارے نام امان کو لے کر کے حاضر ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرتا تھا جب اللہ نے اپنی نیکی بیان کی تو رب العالمین نے ساتھ نمایا میرے فرشتے سن لو کیا کہہ رہا ہے میرے بندے انا حق بھی تو نے میرے بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے تم میں زیادہ مستحق ہوں میں اپنے اس بندے کے ساتھ احسان کروں جس نے دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے خرید و سنو زندگی بھر کے جتنے گناہ نوٹ کیے تھے ان اب تجاوی راون تم نے زندگی بھر کے جتنے گناہ میرے بندے کے نوٹ کیا ہے سارے گناہوں کو اسی بات ختم کر دو میرے بھائیوں وہاں سے نوحل محسن اے لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو اللہ تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں اکور کو لہٰذا وہ سخر اللہ کل دم دوں الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد اما آباد اور میرے بھائیوں اور احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے اس کی کوئی ایک شکل نہیں بیان کی جا سکتی ہر اعتبار سے نبی رہے سراسام رشاط نماتن مصد احمد بن حنبل کی روایت لا لا لا من المعروف میرے بندے خبردار ہے اللہ خبردار میرے بھائی مسلمان بھائی مسلمان میرے صحابی یاد رکھنا لا تحقرن من المعروف سین کسی نیکی کو کسی بھلائی کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا پھر آپ نے فرمایا ولو انت شیا ون تو شیا انتریف الناس سے یہاں تک کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہے جس سے لوگوں کو ایزا پہنچ سکتی ہے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے راستہ پکڑ کے جاتے رہے نا تو اس کو بھی ہٹا کر کے اللہ کے بندوں کو سر سے بچانا تکلیف سے بچانا اس نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا واہ اکبر سوچو ایک معمولی سی چیز ہے پتھر پڑا ہوا ہے دیسی کی بوتل پڑی ہوئی ہے سیون اپ کے ڈبے پھینکے ہوئے ہیں اگر معلوم ہے کہ ٹائر کے نیچے آ گیا تو پتا نہیں ٹائر بھی بھسٹ کر دے یا اچھل کر کے جائے تو لوگ چلتے پھرتے ان کو زخم پہنچا دے ایک انسان تکلیف نے چیز کو دیکھا اٹھایا اٹھا کر کے اس نے پھینک دیا حضرت ابو بردار یہ ہے بڑی معمولی چیز آنپ میں خبردار اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا ابو بردار اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے دل ایک عجیب سے سوال پیدا ہوا ایک فکر پیدا ہوئی آج میں کیا ہوا کہا دو ہی شکلیں ہیں آپ کو پہلے موت آ جائے اور میں باقی رہوں یا مجھے پہلے موت آ جائے میں قبر میں چلا جاؤں اور آپ زندہ رہیں تو ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز تو ہونی ہی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں ابھی آپ بھی زندہ اور ہم بھی زندہ آپ سے ایک سوال کر لوں عارف میں پوچھو کیا ہے یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائے یو جبلی الجنہ جو عمل ہمارے لیے جنت کو واجب کر دے انستری پر میں اگر تم چاہے تو تمہیں وہ عمل بتائیں جو تمہارے لیے جنت واجب کر دے تو راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا نبی علیہ اس نے فرمایا ولو لو انتل خان اخا کا وے وج ہو کا ارے کا ممتا دے اگر تمہارا کوئی بھائی سامنے آ جائے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا پتا نہیں ممکن ہے سامنے والا بے دین ہو کیسا بھی ہو مسکراتے ہی چہرے سے تم نے سلام کر دیا تمہارے اخراج سے متاثر ہو تو ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے تمہاری محبت دلوں میں پیوست ہو گئی ہزاروں کے سامنے تمہاری تعریف کرے گا تمہیں دعائیں دے گا ون کا اور یہ بھی ہے سامنے تم جا رہے ہو تمہارا کوئی مسلمان بھائی آ جائے تو السلام علیکم کہنا کبھی سلام کو بھی حقیر اور معمولی سمجھ کر کے چھوڑنا نہیں اور یہ نہ سوچنا کہ میں تو ہمیشہ کرتا ہوں اسے سلام لیکن یہ کم وقت کبھی ہم سے سلام نہیں کرتا میری ہی غرض ہے کہ ہمیشہ ہم پہل کریں اللہ اکبر یہ چیز ہے جس سے ہمارا مسلمان چلتے پھرتے سامنے نیکی ہو مل رہی ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے میرے بھائی نبی رہے ساتھ ہے رسوم محمد اسلام دو مسلمان سامنے ملتے ہیں آمنا سامنا ہوتا ہے دونوں مسلمان دونوں اللہ کے بندے لیکن ان دونوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر جائے صحابہ اللہ ایک صحابی کہتے ہیں نبی رہے شام نے ہم نے ہمیں کہا کچھ ہمارا کام تھا ابو بکر اس کو لے فنا آدمی کے پاس جاؤ اور کہو اس کا حق دے دے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہتے ہیں فجر کے وقت ابو بکر ہم سے کہے کہ مسجد میں ملنا میں آیا تو ابو بکر مسجد نبوی میں موجود ہیں سلام نماز ہوئی اور ہمارا ہاتھ پکڑا لے کے چلے اس آدمی کے پاس جانا تھا جس سے ہمیں اپنا حق لینا تھا کہتا ہے اللہ کی قسم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں جب سے مسجد سے نکلے اور جب تک منزل مقصود تک نہیں پہنچے جو بھی دیکھا وہ ابو بکر جا رہی دوڑا ہوا آتا لیکن میں نے دیکھا ہر ایک سے جتنے لوگ راستے میں ملے ابو بکر نے سلام کرنے میں پہل کیا سلام کرنے میں پہل کرنے کا موقع سامنے والے کو دیا کیوں احب احب الناس اللہ وہ اب میرا اللہ محمد آب وہ خیر محمد عابص السلام سلام کرنے میں پہل کرو یہاں تک کہ نبی رہے ترا سامنے ساتھ نمایا اللہ کے بندو تم کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو تو نے سل وسانا یہاں تک کہ سامنے والا ایک اجنبی انسان ہے تمہارے ساتھ سفر میں یہ سامنے بیٹھا اجنبی ہے وہ بیچارہ سارا وحشت محسوس کر رہا ہے تنہائی پر محسوس کر رہا ہے اکیلا پر محسوس کر رہا ہے اجنبیت محسوس کر رہا ہے اللہ تل نے فرمایا ذرا مسکرا کر کے ملاقات کر لو خیریت پوچھ لو سلام کر لو اور اس کی وحشت دور ہو جائے یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اس کو بھی معمولی نہیں سمجھنا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بندوں اپنے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے علم کے ذریعے عمل کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنی قوت کے ذریعے اپنی صلاحیت کے ذریعے جہاں تک ہو سکے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤ الحال نالمی ہم نے جو بیمار ہو سپاہ کلی ادا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جب ہم میں سے جو بھائی بھولے بھٹکے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما جو ضلالت و گمراہی میں ہیں انہیں کفر و شرک میں ہیں اللہ انہیں توحید و سنت نصیب فرما ہر قسم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مہربانی فرما جہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے شیخ وہاں کے حکام شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو امن امان نصیب فرما ہر بری بنا اور ہر آفت سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کے حاکم حاکم شیخ سلطان حضرت اللہ کو امن و امان نصیب فرما اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جو ملک کے لیے وطن کے لیے ملت کے لیے امت کے لیے فائدے مند ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور ہر ایسی چیز سے روک لے جو نقل جو امت کے لیے ملت کے لیے نقصان دہ ہو قوم اور وطن کے لیے فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہو اللہ تعالیٰ آپ ان تمام کی حفاظت فرما ان کو امن و امان میں لے لے اور آج سے چند ہفتہ پہلے ہے تقریبا جو ملک عبداللہ بن عبد العزیز آل سعود کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول کر لے ان کی قبر کو روز تم رویا جنہ بنا دے ان کے ان سے جو الشی اور جو خطائے ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما اس سے کرم کا معاملہ کر اللہ تعالیٰ ان پر احسان کر کے اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرما اور ان کے اچھائیاں جو جاری کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے ہر بلا ہر آفت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو بچا لے ایران عالمین دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہوں سب کو امن و امان بنا ہر مسلم ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارا

بھی مل جائے